اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہم اس طرح کے جاہل نہ ہوتے جس طرح کے آج جاہل ہیں دنیا کا جو شخص کھڑا ہو جائے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے کوئی کپڑے اتار لے ہم اس کو بھی ولی مان لیتے ہیں کوئی درخت کے ساتھ کسی کپڑے کو لٹکا دے ہم وہاں سجدے کرنے چلے جاتے ہیں کوئی ہمیں کہے کہ فلا پتھر پہننے میں تمہیں برکت ملے گی ہم اللہ کی عبادت کرنے والے پتھروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتھروں کو اپنے گلے کا ہار اور اپنے ہاتھوں کی انگوٹھیاں بنا لیتے ہیں مسلمان کبھی تو پتھروں پہ نہیں جھکا تھا مگر قرآن سے دوری نے تجھے پتھروں پر بھی جھکا دیا تجھے اللہ سے دور کر دیا آج تو دنیا کے ہر ظالم سے ڈرتا ہے ہر کافر سے ڈرتا ہے ہر منافق سے ڈرتا ہے ہر بچھو سے ڈرتا ہے ہر سانپ سے ڈرتا ہے ایک زمانہ تھا تو روم سے نہیں ڈرتا تھا فارس سے نہیں ڈرتا تھا موت سے نہیں ڈرتا تھا زخم سے نہیں ڈرتا تھا قید سے نہیں ڈرتا تھا ہتھ کڑی سے نہیں ڈرتا تھا قتل ہونے سے نہیں ڈرتا تھا قتل کرنے سے نہیں ڈرتا تھا اس لیے کہ قرآن پڑھتا تھا قرآن نے تجھے طاقت دے دی تھی قرآن نے تجھے مقام دے دیا تھا قرآن نے تیرے جسم میں بجلی بھر دی تھی قرآن نے تیرے دل کو مضبوط کر دیا تھا قرآن نے تیرے دماغ کو بلند کر دیا تھا قرآن نے تیری تنہائی کو ختم کر دیا تھا آج تو عورتوں کے پیچھے پھرتا ہے کل تو حوروں کا عاشق تھا آج تو انسانوں کی کی وفائی اور بے وفائی پر روتا ہے کل تو اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا آج تو ساری دنیا سے ڈرتا ہے کل ساری دنیا تجھ سے ڈرا کرتی تھی